مرکز اسلامک دو سو اکتیس بسی نظام الدین نئی دلی تیرہ نظام الدین مرکز phone number four six three eight two five nine Amir Hamza رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا تمام صحابہ اکرام نے قربانیاں دی جان اثاری کی اور اس حدیث شریف کے مصداق یہی لوگ بنے ارشاد گرامی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک آدمی ایماندار کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کا مال اس کے ماں باپ دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس حدیث شریف کا مزداق صحیح مینوں میں یہی حضرات بنے ان پر جو بیتی انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اسے سہا اور اس پر اجر و ثواب کی امید رکھ کر کسی پر احسان نہیں جتایا کل ہی میں کتاب سن رہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے متعلق جب اس کی سامنے آئی تو حیران ہوا عبداللہ بن ام مقصوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی عزت اور قدر ہے بارہ جنگوں میں غزوات میں حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے اپنے مسلح سے اس نابینا صحابی کو حضور مدینے کا امام بناتے گئے اور ان کی قدر و منزلت کی بہت بڑی وجہ تھی مکہ مکرمہ میں سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں رہتے تھے اس تمنا میں رہتے تھے کہ ان کفار کو رئیسوں کو میں اللہ کا دین سمجھاؤں خدا بند کریم جو نشان ہوں کہ توحید باری تعالیٰ سمجھاؤں اور یہ مان جائیں تو اچھا ہے بڑے بڑے مکے کے چودھری حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے نبینا صحابی کو ذوق لگا شوق لگا بڑا اشتہار تھا نظر تو آیا نہیں کہ حضور کی خدمت میں کون بیٹھا ہے اور آپ کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائے آج کا نبینا تو بھیک مانگنے آتا ہے نا آج کا معذور اور محتاج بھیک مانگنے آتا ہے اور یہ نبی کا صحابی ہے معذور ہے نبینا ہے قرآن سیکھنے آیا ہے حضور کی توجہ کیونکہ چودھریوں کی طرف تھی ان کو تبلیغ جو فرما رہے تھے اور لالچ اگر تھا تو صرف یہ تھا کہ یہ لوگ دین متین کے ساتھی بن جائے اسلام میں شان و شوقت بڑھے گی اسلام کی عظمت بڑھے گی ورنہ حضور کو کسی سے کیا لالچ تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پھر عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھاؤ پھر توجہ نہیں فرمائی اور جب تیسری مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر ذرا بل پڑ گیا کہ یہ محتاج باز نہیں آتا اور یہ اس وقت نہ آتا تو اچھا تھا یہ امیر آدمی اس معذور محتاج کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں یہ غریب ہے اس کی وجہ سے یہ اٹھ کر نہ چلے جائیں اور میں دین کی بات ان کو سمجھانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنی بات آئی اور ادھر آسمان سے جبریل آ گئے اور آپ آباد دی بسم اللہ الرحمن الرحیم آبا صاحب اللہ جا آبا احمد آبا اللہ آپ نے کوڑی چڑھائی شروع ہوئے ایک غریب نابینا سے معذور میں پاج آدمی سے جو دین اور میرا کلام سیکھنے آیا اب اللہ اور میرے محبوب میں نے تو آپ کو غریبوں کے لیے بھیجا جن کو آپ دین سمجھانا چاہتے ہیں جن کو آپ دین کا علمبردار بنانا چاہتے ہیں جن کو آپ میرے دین کا ساتھی بنانا چاہتے ہیں انجا ارآما جمایو گری کا میں اگر چاہوں گا تو آپ کی بات بھی اثر والی ثابت ہوگی ان کے مؤثر ثابت ہوگی مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے کفر کی مہر ان کے دلوں پہ لگا رکھی ہے گویا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈانٹ پڑی اللہ کی طرف سے اتاب ہوا اور میرے کالی کملی والے اور میرے نبی اور میرے محبوب آپ کو کس نے کہی بات سے امیروں کی طرف دل لگاؤ چودھریوں کی طرف توجہ کرو رئیسوں کی طرف توجہ کرو اور اگر آپ کو ہدایت کا فکر لگا ہوا ہے بمان لالو یز کا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں کرنے کا ارادہ ہرج نہیں رکھتا او یہ کرو ستن ذکر ان کے دلوں پہ نصیحت والی بات کب بیٹھے گی جب میں بیٹھنے دوں گا فرمایا میرے نبی امیروں کے پیچھے نہ لگو رئیسوں کے پیچھے نہ لگو چودھریوں کے پیچھے نہ لگو اور لوگوں نبی کو سنا کر ہمیں قیامت تک ہی مسلمانوں کو بتانا ہے بڑے بڑوں کے پیچھے نہ پڑو سرمایہ داروں کی اتباع نہ کرو جزیرداروں کے پیچھے نہ لگو لگویل متاثر کا بھی يدعون ربهم بالغداة غاتی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے آپ آپ نے آپ کو بٹھائے رکھے آپ تشریف فرما رہے آپ بیٹھے رہے ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جن کے بدل سے کپڑے پورے نہیں پر دل میں صبح شام میری یاد کرتے ہیں فرمایا جی چودھری تو کسی کے بھی نہیں ہوا کرتے یہ سرمایہ دار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے یہ جگیردار تو کسی کے نہیں ہوا کرتے انہوں نے تو برقے سلوا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جیسا آدمی دیکھا جیسا موقع آیا جیسی رنگت کا برقع اور کر باہر نکل گئے ان کے اندر استقلال نہیں ہوتا یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے ان کے اندر دین دھرم کی کوئی سچی سچی بات نہیں ہوتی یہ تو مشرق کی ہوا چلی مغرب کو نکل گئے مغرب کی ہوا چلی مشرق کو نکل گئے ان کی کوئی بات نہیں فرمایا اللہ تاک نے اور میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چودھریوں کے مقابلے میں اس پھٹے پرانے کپڑوں والے بھی نہ میرے یہاں بڑی قدر ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے عبداللہ تعالیٰ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں نہ میں ہوں نہ محتاج ہوں میں نہ بینا ہوں ٹوکرے لگتی ہیں ٹکرے لگتی ہیں میں پریشان ہوتا ہوں کیا مجھے آپ اجازت دیتے ہیں میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں رحمت للعالمین سید المرسلین والآخرین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس معذور محتاج اجازت عطا فرما دی ہاں عبداللہ جاؤ تم اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہو ابھی وہ دس قدم گئے ہوں گے بیس قدم حضور سے پوچھ کر واپس آتے ہوں گے جبریل امین تشریف لے آئے اور آ کے پیغمبر کے سامنے عرض کر دیا اللہ کی پاک پیغمبر جن کو آپ نے گھر میں نماز کی کی اجازت دے دی اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی آبرو کی قسم مجھے اپنی عزت کی قسم آپ نے جن لوگوں کو گھر میں نماز کی اجازت دے دی ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم انہی لوگوں کی وجہ سے میں دوسروں کی نماز قبول کرتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو بلوایا راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا آج جو نمازوں میں غفلت ہے جو ہم تساہل کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے صاحب اکرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیسہ کس نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبداللہ میں مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کا مذم بنا رکھا تھا خصوصاً رمضان المبارک میں شہری کی اذان عبداللہ حبشی دیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی دیتے علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتا کر کہتے تھے عبداللہ اذان پڑھو صبح صادق ہو گئی فجر ہو گئی اور بعض علماء نے لکھا نہیں نہیں پیغمبر کی دعا کا سب کا تھا پیغمبر کی دعا کی برکت تھی عبداللہ ابن ابن مقصوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی اندازہ لگاؤ حضور کا جانشین بنے حضور کے مسلح کے کھڑے ہو کر عبامت کرے حضور کی مسجد میں اذان دے اور نبی اگر تھوڑی سی تو شروعی فرمائے تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ قریب اس وقت تو آیا تو اللہ کی طرف سے زجر آئے ڈانٹ آئے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہو بات میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت ہی سارے پرندے میری تسبیح کرتے ہیں صبح سے آپ دیکھیں چڑیا سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں کتنا ہنگامہ کرتے ہیں اور آفتاب تم تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے خدا بند کریم کی الگ صدا اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں تصبیح تعلیل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاسرما درخت کا پتا پتا جانور کا ایک ایک انگ ایک ایک رونگ کا میری تصویر بیان کرتا ہے اللہ پاک کا نام لیتا ہے ہر پرندہ ہر پرندہ کوئی بھی جانور خدا بند عالم کا نام لیتا ہے اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں جیسے سورج چھپنے کے قریب آئے گا جانور پرندے شور مچا دیں گے اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کر دیں گے ہم مسلمان ہیں ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے کہ وہ ختم نہیں ہوتے صاحب اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا مسلمان کہاں جا پہنچا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ لوگ کر گزرتے تھے بارہ حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے تم تو دیکھتے نہیں ہو تمہیں کیا جنگ کا پتہ چلے گا علماء نے لکھا جب حضور واپس کرتے صحابی مسجد میں آ کے بیٹھ کے رویا کرتا تھا اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہے ورنہ میں بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا رویا کرتا تھا صحابی جلاخر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفا شریف کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زندہ رہے فاروق اعظم کے زمانے میں جنگ کے قادسیہ کی تیاری ہو رہی ہے عبداللہ ابن میں مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کے اڑ گئے اور عرض کرنے لگا میر المؤمنین مجھے جذب جہاد کا بڑا شوق ہے اور فرمانے لگا فاروق تم جانتے ہو میں تلوار چلانے کے قابل نہیں میں حملہ روکنے کے قابل نہیں میں حملہ کرنے کے قابل نہیں میں جنگ میں جا کے کیا کروں گا مگر امیر المومنین میرا تو جی چاہتا ہے کسی طریقے سے بھی ہو اللہ کی راہ میں میرے ٹکڑے ہو جائے جو بھی شکل بنے بن جائے جو بھی صورت بنے تو بن جائے میں جا کر کے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شوق دے کر اجازت عطا فرما دی عبداللہ اللہ میں مختوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی جنگ قادسیہ میں جا پہنچا سارے صحابہ کرام حیران ہے یہ کیا کرنے آیا ہے یہ جہاں پر کیا کرے گا یہ خام خام مرے گا اس کے جنگ کی معاملات دکھائی نہیں دیتے حملہ نہیں کر سکتے ہم روک نہیں سکتے اپنے قافلے کے کمانڈر سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ میں افرمانے لگے او اللہ والے مجھے جنڈا دے کر ایک جگہ کھڑا کر دو رب اکبر کی قسم میرے ٹکڑے تو ہو جائیں گے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈا نیچے نہیں ہونے دوں گا صحابہ نے اس نبینا صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا علماء اکرام نے لکھا ہے جب کفار کو پتا چلا کہ یہ تو نابینا کھڑا ہے آگے بڑھ کر حملے کر کے عبداللہ بن مکتوم کے ٹکڑے کر دیے یہ ہے دل کی بات یہ ہے نیت کی بات آج ہماری نیتیں خراب ہو گئی آج ہمارے احساسات بگڑ گئے آج ہمارے خیالات برباد ہو گئے اس لیے کسی بات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ورنہ کی وجہ کہ وہ لوگ اس قدر کامیاب ہو اور ہم بالکل پیچھے چلتے چلے گا اسی طرح سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت غریب صحابی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے چار آدمیوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ دکھ اٹھائے بہت بڑی مصیبت اٹھائی فرمایا کرتے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ اٹھانے پڑے آج سے پہلے اتنے دکھ کسی نے نہیں اٹھائے صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے حضور فرمایا کرتے تھے لوگ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ہماری رباس سہیل رومی کو بہت دکھ دیے گئے سلمان خان سرکل تعالیٰ کو بڑا ستایا گیا فرما بلال ہم سرکل تعالیٰ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنی ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مصیبت اٹھانے کے سلسلے ہم اس سے باشندے ہیں ردا والد کا نام ہے مکے میں ایک عورت غلام ہے اس نے عمریہ بن خلق کے حوالے کر رکھا تھا ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا توحید کا پرچم لہرایا اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرمایا ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا علماء کرام نے لکھا ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا مالک امیہ خالد امیہ نے خلق اتنا متشدد قسم کا کافر تھا لوہے کی ذرا پہنا کر تکتی ہوئی دھوم میں لٹا دیتا گرم گرم لوہے کی سرا پہنی ہوئی ہے وہ تپی ہوئی ہے تصویر نے سوچا بدن کی کھال جل رہی ہے اور سامنے کھڑا ہو کر کے کہتا ہے بلال آد اللہ کی توحید کو ترک کر دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن بلال ہر بات کے جواب میں فرماتے اللہ وہ ایک ہے میں کئی کس طرح بناؤں آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے آج تو سارا جان مسلمان بنا پھرتا ہے آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں آج تو بہت کی کیا ہم لوگ جیل میں لیے پھرتے ہیں مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے گرم گرم ریت پہ لٹاتا ہے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیتا ہے یہاں سے آہد آہد کی آواز بلند ہوتی ہے علماء اکرام نے لکھا ہے مکی کی بڑا بڑے نام چادری شام کو آتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کی لوگ لڑتے ہیں مجھے گلیوں میں گسیٹے پھرا کرتے تھے میری کمر کا چمڑا ادھر گیا کلمہ تین حضرات کا پڑھنا تھا ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے دکھ اٹھائے کن پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی ایک ایک وقت میں کئی کئی مارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اکلا بلال ہوا کرتا تھا سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن کا گوگر سے گزرا میں نے یہ خود بلال حمسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور سولے ہیں اور ایک بالش کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی ہے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے کہا نام مار خدا کا بندہ ہے ابن خلق کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا ہے یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے میں اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ سکھاؤں گا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا ادھر زبان بار لٹکی ہوئی ہے ادھر سینے کے پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے ادھر کمر کے نیچے بیٹھتے ہوئے سارے مکے بڑے بڑے رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹے سے بھو رہے ہیں کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا بلال ہم شروع کی اللہ تعالیٰ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخر آخری وقت آ گیا اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے اب برداشت کی مزتا نہیں رہی اب یقین ہے چلا میرا آخری وقت ہے بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق ہے کون خدا سر سر جہاں اور میرے پرور میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا ہے تو زمین و آسمان کا مالک ہے تو قطرے کترے کا مالک ہے تو ذرے ذرے کا مالک ہے تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے اور میرے محبوب تو جانتا ہے کہ انعام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے باہر کھا رہا ہوں اور میری محبوب میں اپنے قدم کو بدمگانے نہیں دوں گا میں پھسلنے نہیں دوں گا ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے میری پریشانی میں کٹ جائے میں گھبرانے والا نہیں اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور حیران کر دیا اور فرمانے فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال اس میں ثابت قدم ہوگا بلحال اور میرے پروردگار میں تیری امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا تیری آزمائش میں پورا اتروں گا میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور کہتا ہر رب سو کہا شدہ اور جس طرح ہو سکی جائے دے مجھے مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں میری رگ رگ میں کانٹے چپ گئے میرے سینے پہ پتھر کی کٹان ہے میں زبان سے بول نہیں سکتا تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے اور میرے سرور دگار کری نہیں فرما میرا ایمان مضبوط فرما میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں کتنا مضبوط ایمان ہے آج لوگ صحابہ رام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے توڑے کھائے مار کھائی چمڑے اجھیڑ دیے گئے سیدنا بلال مدلا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلی دل میں دو دعائیں کر دی دو تمناؤں کا اظہار کر دیا دو حسرتوں کا اظہار کر دیا آواز دیتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا ہے میرے مالک میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں کہا کر بڑی مار پڑتی ہے بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لگا بہتر چوٹ مجھے لگتی ہے لگے میری توڑ دی گئی کمرہ میرا جلا دیا گیا مجھے کا پتھروں کی چٹانے کے نیچے دبایا جاتا ہے گرم گرم لوہے کی سرا پہ لا کر لٹایا جاتا ہے پر آگے بہتر کیا بتائے جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں سیدنا بلال حمسی رضی اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا ایک دن مار رہا تھا گردن کے پاؤں رکھ کر کے دبا ہوا اور مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ اکرام کو کتنی کتنی مار کھانی پڑی اس پر بھی خبر نہیں آیا کہ سینے جو اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے نیچے دبایا ہوا ہے جب آہد آہد کی رت لگائی نے آگے بڑھ کر گلام کی گردن کو پیر رکھ کر کھانا وزن دے دیا گلام کی آنکھ سے باہر نکل آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا سرما مار خدا کا بندہ کافی سے خرید لے صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خرید لے آیا غلام کے بدلے میں غلام دیا روپیہ بھی دیا سیدنا بلاد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے نکل کر سدی اکبر نے آزاد فرما دیا اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے سدی اللہ تعالی عنہ نے مار دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا بلال آزاد ہو گئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ندی پاک کی ہی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی یہی غلہ لاتے یہی گھر کا ساز و سامان لاتے یہی سودا فلک لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری دلال کرتے آج اگر ڈپٹی کمشنر کا گھریلو ملازم ہے تو وہ عقل کرتا ہے گورنر کا ملازم ہے وہ اثر کرتا ہے صدر کا ملازم ہے وہ کہتا ہے خبردار سمجھ کے بات کرنا میں صدر کا ملازم ہوں خدا کی قسم دلال تیری سے اڑی ہوئی خاص کو قربان ہو جاؤ تو ساری کمنی والے کا ملازم نہیں جان خادم اور غلام ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم راج شریف میں تشریف لے گئے جنت کی سیر فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے سے چلتا ہو میں نے پوچھا کہ میرے آگے کون ہے کس کے کون کی آہت ہے جواب ملا یہ آپ کا غلام بیان ہے بیان جنت میں چل رہا ہے حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں اتنی بات ہے جب میں دن میں یا رات میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز کا ہی یقین وضو کرتا ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے جتنے باہر کے لوگ آتے حضور فرماتے بلام فلا سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے فلا سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے فلا بیوا کو لے کر دے آؤ فلا مشکل اور محتاط کو لے کر کے دے آؤ ایک یہودی سے سات دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور ادائیگی کی کوئی صورت نہ بنی بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا مجھے گالیاں دی اور لگا بلال چار دن مہینہ ختم ہونے میں بات ہے یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ بھی غلام بنا لوں گا بلال ہم رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت تو کوئی زمین نہیں اور وہ مطالبہ کر رہا ہے دھمکی دے گیا گالیاں دے گیا میں چھپ جاتا ہوں وہ مجھ سے ہی مانگے گا جب کہیں سے کچھ اللہ اخبار مہیا کر دیں مجھے اطلاع کر دے گا میں آ جاؤں گا حضور میں اجازت دے گی دلال رات کو اٹھے تلوار لی جوتا پہننا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے دوڑایا اور میں دلال سے جو اللہ والے اللہ کے نبی نے بلایا ہے بلال فرماتے جب میں پہنچا تو چار روٹیاں روٹنیاں سامان کی ندی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی فرمایا بلال لے جاؤ جا کر کے کوئی قرضہ ادا کراؤ جو بچ جائے اسے واپس لے آؤ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لگا ہوا ان سب لوگوں میں اردو کے پاس لے گیا اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا اسی نے فرمایا کچھ بتا دیے میں نے رکھا مفت سر کا سامان ہے فرما اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو تقسیم کر دیا اللہ پاک نے جب اذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے اس لیے فرمایا سید ہے تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال آج اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے ایک حضور کا فرمایا اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغل میں چھپائے ہوئے دیکھے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اور بلال بلال نے وہ کتنے مختصر سے کھانے پر تیس دن گزارے تیس دن گزارا حضرت بلال حد اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے کھانے پر تیس دن گزارا اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا صحابہ احترام نے بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا لیکن دین و نکیل کے بارے میں یہ حضرات بڑی اونچ بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قریب آ گیا جہاں اور صحابہ مضمون تھے جہاں اور صحابہ بھی ہو گئے تھے وہاں بلال حبشی کی اتنی بری حالت ہوئی کہ دیوار میں کترے مارنے لگے میرے آپ کیسے گزارا کروں گا کیوں کر دیا کروں گا میں تو شب اللہ محمد رسول اللہ کہتے وقت اشارہ کیا کرتا تھا اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں لن کے میں تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا اور میری اما مجھے بچپن میں مار لائی تھی یہ جدائی کا سدمہ نہ اٹھاتا جنگلوں کو نکل گئے سادہ کرام پھر صحابہ کرام بلال اللہ تعالیٰ نے کتنی بری حالت ہوئی وہ کر چلے گئے مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا شام میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا کچھ دنوں کے بعد خواب میں نے امام المبیا محبوب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیادہ دیدار ہوا پھر معمہ یا بلال اے بلال کیا ظلم کر بیٹھے دور چلے گئے اب تو ملاقات کے لیے نہیں آتے بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ سڑک طرف اٹھے عالیہ میں تشریف لائے آستانے میں پر پہنچے کریمان رضی اللہ تعالی عنہما کو پتہ چلا دوڑے دوڑے آئے فرمائش کی کہ اذان دے دو اذان دو اور اکرام نے لکھا بلا کی فرمائش پر بلا لو نے اذان دینی شروع کی سارا مدینہ باہر نکلا اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہیں حضور کے زمانے کی اذان آ گئی چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں مرد عورت جتنے آگ رہے اتنے کری میں رہے تھے بلال آزام دیتے دیتے جو ہوئے پھر چلے گئے اور امیر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت لی کہ میں اب بقایا زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گزارتا ہوں اب میں تلوار لے کر دین حق کو خالی کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکڑے ہو السابقون الأولون من المهاجرين شکر ہوتا گرین رضي الله عنهم رض اللہ نے فرما دیا یہ صادقین اولین ہے یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کو چمڑے اگڑ گئے جن کو مکے کی گلیوں میں دسیتا گیا جن کو گڑی مار پڑی بدر میں شریک ہوئے گئے حمان میں شریک ہوئے ہر جنگ میں بلال ہر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے مکے میں انہیں اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے کہنے لگا گھوڑے کو پکڑا کر رہا ہے اس سے چڑھ کر میں اس دن تجھے قتل کروں گا اس سے چڑھ کر تجھے قتل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان میں ہی تجھے قتل کروں گا چنانچہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا ابو جہل بڑی مشکل سے آگ دلا دلا کر دوپٹہ سر پہ ڈالا چوڑیاں لے کر آیا بزدل ہو کے یہاں بیٹھ جا بڑی مشکل سے آیا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سے پنکی لے کر چھڑی لے کر کمر کو لگا دی علماء نے لکھا ہے کہ اتنا چیختا تھا اتنا ریلتا تھا جیسے گنا بولتا ہے مکی کے کافروں میں کہا کمی اتنا چیختا ہے لوگ کسی پڑے تجھے کسی کرے کس طرح خراب ہے آئے کافر کے منہ سے میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چالفات نکلتے ہیں خلط کرتا مکے والا مجھے شرم نہ دلاؤ مجھے آر نہ دلاؤ میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو کی باتیں اور ہوں گے کسی کی گردن کٹی پڑی ہے کسی کی کان کٹی پڑی ہے مگر تمہیں یہ بھی ہے کسی کو صدیق نے مارا کسی کو فاروق نے مارا کسی کو چڑھا گھر نے مارا کسی کا وہ دادا دن چرا نے مارا کسی کو عثمان نے مارا تم امام الانبیاء مجھے امام الانبیاء نے مارا مجھے اتنی تکلیف ہے اگر میری تکلیف کو پورے عرب سے تقسیم کر دیا جائے کہتا تمام تو ہنسا کی قسم سارے مر جائے حضرت بلال حمس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے پر وہاں گا کہاں یاد ہے میرے رحمت کے لیے تیرا گلا گھونٹنا یہ بھی پتھر رکھا کرتا تھا جائے گا کہاں آگے بڑھ کر دلال نے امیا کو قتل کر دیا یہ کر رہا تھا کئی حضرات نے کام کیا ہے ہم زبانی لت لتی سارے کرتے ہیں کام کرنے والے لوگ مر گئے قرآن کریم نے لوگوں کی تعریف کی صادقین اولین مہاجرین انصار میں سے ہیں یا ان کی ابتدا کرنے والے فرما رضی اللہ غال اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے انصار میں سے ہو یا ان کی تابے داری غلامی کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی و مجھ سے راضی وہ تجری فيها ابدا میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے لیے سے نہریں جاری ہے اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے قرآن کریم نے صحابہ کرام کی تعریف کی صادقین میں سے بتایا افضلین میں سے بتایا مہاجرین اور انصار میں سے بتایا اور اپنی رضامندی کا تمغہ صحابہ اکرام کو سر سے اڑا دیا فرمایا لوگوں تم اپنا فکر کرو اپنی بات کرو تم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار جان اشاروں کی بات نہ کرو رضی اللہ سے ہم یہ مجھ سے راضی ہے میں ان سے راضی ہو گیا تم ان کو کچھ نہ کرو لوگ اپنی شہادی کے مارے ہوئے مصیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ کرام کا نہ کر لیں اس وقت تک, تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی یہ بھی کوئی مطلب ہے یہ بھی کوئی دین ہے شکوا کرنا گلا کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں گالیاں دینا عبادت سمجھا جاتا آج دنیا دار لوگ خواہش پسند لوگ اور بیت کی آڑ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آڑ لے کر ورنہ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون کی ہے علی مرتضا نے کبھی ایک نماز کا جانے کی ان شاء اللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشے والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ دھمکا کر آ جاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرکاری نہیں کی اور یہاں بالکل مخالفت ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی نہ اہل بیٹھ سے نہ صحابہ اکرام سے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں اکرام کرو سب کا اہل بیت کی غلامی کرو صحابہ اکرام کی غلامی کرو ان کے نقش قدم پہ چلو میرا ایمان اور یقین ہے اللہ تعالیٰ حضرات کے تابے داروں میں اگر شمار کر دے گا تو جنت کے تمغے دنیا ہی میں مل جائیں گے دنیا میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی اور جب ایسا مجھے آ جائے گی وہ دن ہی کیا ہے وہ ہی کیا ہے کہ جس دل میں نہ اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تم اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحاب رام کے غلامی نصیب فرمائے واقع علی الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی وسلم مبارک علی سید مولانا محمد النبی امید الحاصل علی وصحابہ برۃ الکرام یا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرما احمداد کی عظمت نصیب فرما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی تحفیق پتا فرما یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان تک کا دار بنا سال اخلاق فیصلہ کی توفیق فرما شہر میں ایک مالی ہے اللہ جان سے دعا کرے خدا بند کریم مجھ سے سے کاملہ عطا فرمائے بے شمار لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ پاک سب کی بجلی بنا دے بلا العالمین عالمین کو بتا دے